حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویمر اجلانی اور اس کی بیوی کے درمیان لحان کروایا جبکہ وہ بیوی حاملہ تھی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستانوے